السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا بہنوں کو میری آواز آ رہی ہے اگر آپ ان سپیک پر بھی روم کھول کر مائک لے لیں تو بہت اچھا ہے آپ میں سے کوئی جزاکم اللہ درود پاک پڑھ لیجیے بخاری شریف کے متعلق آپ نے اس کے نام کے حوالے سے تفصیل سنی کہ بخاری شریف کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسن ہی و ایام ہی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے احوال زندگی کا آپ نے بال اختصار تذکرہ سنا اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف تحریر فرمائی ہے اس کے لکھنے کی وجہ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیوں تعلیف فرمائی ہے میں ایک منٹ میں آتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو قرآن مجید تحریری شکل میں موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کے ذریعے سے قرآن مجید کو تحریر کروایا قرآن مجید اس طرح تو یکجا صورت میں نہیں تھا جیسے آج ہے لیکن بہرحال تحریری شکل میں مکمل موجود تھا جیسے کچھ صورتیں کسی مقام پر لکھی ہوئی کچھ آیات کسی مقام پر لکھی ہوئی اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانوں میں قرآن مجید کو باقاعدہ منظم انداز سے ایک کتابی شکل میں تحریر کر دیا گیا اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے اس کی حفاظت سے مگر احادیث مبارکہ کے کوئی مجموعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی منظم انداز سے تحریر میں نہیں آئے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے اور احادیث مبارکہ کو بھی لکھ لیا کرتے تھے بعض صحابہ قرآن مجید کے ساتھ ہی حدیث اس کی تشریح کے طور پر لکھ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا اور بعض صحابہ نے الگ سے پھر حدیثوں کے مجموعے تیار کر لیے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کا صحیفہ بڑا معروف ہے جسے الصحیفت الصادقہ کہتے ہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ ہے جسے صحیفہ حمام بن بن منبح کہتے ہیں لیکن وہ کوئی باقاعدہ منظم کتابیں نہیں تھیں احادیث کی بس صحیفوں کی صورت میں تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں اسی طرح تابعین کے زمانے میں طبع تابعین کے زمانے میں احادیث کے چھوٹے بڑے ذخیرے تو تیار ہوئے لیکن وہ اتنے منظم نہیں تھے بس جس طرح سے جس کو حدیثیں یاد تھیں اس نے ان کو تحریر کر دیا چنانچہ اس زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں امام شابی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا اسی طرح امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب الاثار تحریر فرمائی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی امام مالک لکھی اور اسی طرح حضرت مقحول رحمت اللہ علیہ نے بھی احادیث کے ذخیرے تیار کیے اسی طرح متعدد حضرات نے احادیث کے متعلق کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا لیکن ایسا منظم کام نہیں تھا جیسا کام بعد کے ادوار میں ہوا چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور اس زمانے کے محدثین نے امام مسلم وغیرہ اور دیگر حضرات نے بہت ہی منظم انداز سے احادیث کے ذخیرے انہوں نے تحریر فرمائے حدیث کی کتابیں لکھی گئیں اور اس میں انہوں نے بڑی ساری ترتیب اور نظم و ضبط اور اصول اور شرائط کو مد نظر رکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف مرتب فرمائی تو اس کے بارے میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک استاذ تھے جن کا نام تھا اسحاق بن راہ ان کو اسحاق بن ابراہیم بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک مسلک کے بڑے امام ہیں اسحاق بن راہ جیسے امام احمد بن حنبل رحمت رحمۃ اللہ علیہ ایک مسلک کے بڑے امام ہیں اسی طرح اسحاق بن راہوے بھی ایک مسلک کے بڑے امام ہیں یہ بہت بڑے فقی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے خود انہوں نے بھی مسند ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے تو ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسحاق بن راہوے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسحاق بن راہوے نے اس خواہش کا اظہار کیا امام بخاری کی موجودگی میں کہ دل چاہتا ہے کوئی ایسی کتاب لکھے تحریر کرے جس میں صرف صحیح حدیث صحیح حدیثیں ہوں اور مرفو حدیثیں ہوں یعنی احادیث اس میں جتنی لکھی جائیں وہ ساری کی ساری صحیح بھی ہوں اور وہ ساری کی ساری مرفوع بھی ہوں ان سے قبل جو مجموعے تھے امام اسحاق بن راہ سے قبل جو احادیث کے ذخیرے تھے اس میں زیادہ تر حضرات نے احادیث کے متعلق ان کی صحت کے پرکھنے کا اہتمام نہیں فرمایا تھا اور شاید اس لیے اہتمام نہیں فرمایا تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے قریب کا زمانہ تھا اور حضرات صحابہ تو سارے کے سارے عادل متقی صادق تھے اس پر سب کا اتفاق ہے اور صحابہ تو کل صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کوئی جرا نہیں ہے کر ہی نہیں سکتا کوئی اگر کوئی صحابہ پر جرا کرے گا وہ خود مجروح ہو جائے گا اور جو تابعین ہیں حضرات تابعین میں بھی جو صحابہ کے شاگرد تھے جنہیں صحبت صحابہ میسر ہوئی تابعین بھی وہ بڑے سچے تھے بڑے متقی تھے بڑے پرہیزگار تھے تابعین میں بھی اگر کسی تابعی کے متعلق اسماء الرجال کی کتابوں میں کوئی بات ملتی ہے تو وہ فقط اتنی ملتی ہے مل سکتی ہے کہ بزرگ ہونے کے سبب ان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں رہا تھا یا اس نوعیت کی باتیں ملتی ہیں ایسی باتیں نہیں ملتی حضرات تابعین کے متعلق کہ وہ سچ نہیں بولتے تھے معذ اللہ تعالی حضرات تابعین صحابہ کی صحبت کی برکت سے وہ بھی بڑے سچے تھے اور اسی طرح جو اتباع تابعین تھے طب تابعین جو حضرات تابعین کے شاگرد تھے تو وہ بھی بڑے متقی دیانتدار تھے لیکن اس زمانے میں اور اس زمانے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جن کے حافظے کے علاوہ ان کی دیانت اور عدل کے متعلق بھی محدثین نے اسماء اور رجال کی کتابوں میں کلام کیا ہے تو بہرحال جو حضرات کے مصنفین ہیں ان سے پہلے جو احادیث کی کتابیں لکھی گئیں اور جو مجموعے تیار ہوئے تو ان مجموعوں میں زیادہ تر راویوں کے متعلق بحث یا ان کے احوال کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھا گیا احادیث کو جتنی ان کو ان تک پہنچی تھی روایات محدثین تک ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی کہ احادیث یکجا ہو جائیں اکٹھی ہو جائیں اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں جو پہلے کے مجموعے تھے ان میں روایات میں احادیث مبارکہ یعنی صحیح روایات بھی تھیں اور موقوف بھی تھیں مرسل بھی تھیں منقطع بھی تھیں یعنی جن میں حضرات صحابہ کرام کے اقوال بھی تھے اور مراسیل بھی تھیں منقطع روایات بھی تھیں جن کی سند میں بیچ میں انقطاع آ جاتا ہے جس میں راوی صحابی کا نام چھوڑ دیتے ہیں تو ان مجموعوں کے اندر یہ بات موجود تھی تو اسحاق ابن راہوے نے اس خواہش کا اظہار کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی ایسا ذخیرہ حدیث تیار ہو جائے جس کی تمام روایات صحیح بھی ہوں اور تمام روایات مرفو بھی ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل کو یہ بات اچھی لگی ان کے دل میں اس بات کا شوق پیدا ہوا چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسحاق ابن راہوے کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کی تحریر اور تعلیف کے کا ارادہ فرما لیا عزم فرما لیا اور پھر بعض تاریخی کتابوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک خواب کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرہ انور کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پنکھا جھل رہے ہیں ایسے پنکھا جل رہے ہیں جیسے کوئی شخص کسی انسان کے چہرے سے کے اوپر اگر مکھیاں بیٹھی ہوں تو وہ ان کو ہٹا رہا ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر بڑی واضح تھی اس کی بظاہر یہی تعبیر تھی کہ اللہ تعالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایسا کام لیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب روایات صحیح روایات کے درمیان فرق کو اجاگر کریں گے کہ صحیح روایات یہ ہیں اور جو آپ کی طرف منسوب کردہ روایات ہیں وہ یہ ہیں چنانچہ اس خواب سے ایک تائید غیبی حاصل ہو گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس عزم کو جو انہوں نے اسحاق ابن راہوے کی مجلس میں بیٹھ کر کیا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی تعلیف کا آغاز فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب کسی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں لکھی بلکہ جہاں جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسفار میں تشریف لے جاتے رہے وہاں اس کتاب کی تحریر کا سلسلہ جاری رہا اور سولہ سال کے اندر یہ کتاب مکمل ہوئی بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز مسجد حرام سے کیا تھا اور اس کی تبیز اور تراجم جو تحریر فرمائے تھے اس کا آغاز مدینہ منورہ میں فرمایا تھا اس پر تفصیلی بحث انشاءاللہ اللہ کریں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم اور ان کی حیثیت اور تراجم سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استمباد کا طریقہ اور مقاصد امام بخاری تراجم سے کس طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ کریں گے بعد میں تو تراجم مدینہ منورہ میں اور کتاب مجموعی طور پر مکہ مکرمہ میں اس کا آغاز ہوا پھر سفر و حضر میں جہاں موقع ملتا رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے تحریر فرماتے رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے چھ لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کو منتخب فرمایا ہے چھ لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی تعلیف میں جن امور کو مد نظر رکھا جو باتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے رہیں ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرات محدثین نے اس کے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ بخاری شریف اصح بعد کتاب اللہ ہے قرآن مجید کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی کی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے لیا ہے قرآن مجید کا ایک لفظ ایک حرف اللہ تعالی نے اس کو محفوظ فرما دیا ہے احادیث میں سب سے زیادہ صحیح ذخیرہ جس کو اصح القتب کہا جائے تو جمہور حضرات اہل علم اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ درجہ اور مرتبہ بخاری شریف کو حاصل ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے احادیث کی معطۂ امام مالک جو بخاری شریف سے کئی سال پہلے تحریر میں آئی اس کو بھی بعض حضرات نے اصح القتب کہا ہے احادیث مبارکہ کا صحیح ترین مجموعہ بلکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب اصح القتب ہے تو اس میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے کہ اصح القتب کون سی کتاب ہے کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی معطا اصح القتب ہے یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف القتب ہے تو اس کے درمیان محدثین نے اس طرح سے تطبیق دی ہے کہ جو اصح علی الاطلاق ہے یعنی جو مطلق اصح ہے وہ تو بخاری شریف ہے لیکن جب تک بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی اس وقت تک جو اصح القتب مستاق تھی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی معطا ہے امام مالک نے اس میں اس بات کا اہتمام فرمایا تھا کہ اس کے اندر صحیح احادیث کو درج فرمائیں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کو قرار دیا تو اس وقت تک بخاری شریف لکھی ہی نہیں گئی تھی اس وجہ سے امام بخاری امام شافی نے اس کو القتب کہا ہے اور بخاری شریف کی تحریر کے بعد جمہور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اب اصح القتب بخاری ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں معدہ امام مالک میں صحیح احادیث کو بھی لائے ہیں مرفو روایات کو جن کی سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے اور موقوف روایات کو بھی لائے ہیں اور اسی طرح امام مالک کے نزدیک مرسل روایات بھی چونکہ حجت ہیں تو وہ مرسل روایات کو بھی لائے ہیں جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح روایات ہی کو درج کرنے کا اہتمام کیا ہے جو مرفو ہیں موقوفات اور مراسیل کو نہیں لے کے آئے ہاں جہاں پر عنوانات قائم کیے ہیں تراجم قائم کیے ہیں وہاں پر امام بخاری بعض اوقات بعض ایسی روایات کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں جو ان کی شرط کے مطابق صحیح نہیں ہوتی لیکن وہ اس کتاب میں درج کردہ احادیث کا جو متن ہے اس کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ وہ عنوان اور تراجم کا حصہ ہوتی ہیں تو چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس چیز کا اہتمام فرمایا ہے اس وجہ سے معتہ امام مالک سے بخاری شریف کو فوقیت حاصل ہے تو اصح القتب الاطلاق بخاری شریف ہے بخاری شریف میں ذکر کردہ بعض راویوں کے متعلق بحث بھی کی گئی ہے جب اس کو اصح القتب کہا جاتا ہے تو اصح القتب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام روایات صحیح ہیں باقی کتابوں میں درج کردہ روایات سے اس کی روایات زیادہ صحیح ہیں اور اس کی سند زیادہ صحیح ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے بعض حضرات محدثین نے بخاری شریف کے راویوں پر بھی گفتگو فرمائی ہے چنانچہ امام دار قطنی نے اس پر گفتگو فرمائی ہے اور بھی حضرات محدثین نے اس پر گفتگو فرمائی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے اس کے مقدمہ میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی اور جن حضرات نے بخاری شریف کے راویوں کے متعلق کلام کیا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان کے کلام کا بھی تفصیل جواب دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ بخاری شریف میں ذکر کردہ جتنے بھی راوی امام بخاری نے جن سے احادیث لی ہیں تو وہ راوی صحیح ہیں اگر کسی کے متعلق کچھ کلام بھی ہے تو امام بخاری نے اس طرح سے اس سے روایت لی ہے کہ جس سے اس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل اس کے ساتھ کوئی اور شاہد کوئی اور تابع ملا دیا ہے یا اس کے اس زمانے کی روایت لی ہے جس زمانے میں اس کا حافظہ مضبوط تھا یا اس استاذ کی روایت لی ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق تلمز طویل عرصے تک قائم رہا ہے اور اس کی روایات اس زمانے کی معتبر ہیں بہرحال متعدد پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری نے اس راوی سے جو روایت اپنی کتاب میں درج فرمائی تو وہ بے خطر طریقے سے اس کتاب میں لائے ہیں جس میں کسی نوعیت کا کوئی کلام نہیں رہتا تو اس وجہ سے بخاری شریف کو اصح القتب بادہ کتاب اللہ قرار دیا گیا ہے اب یہ بحث تو آپ نے سن لی کہ بخاری شریف میں اور معت امام مالک میں اسح القتب کون سی کتاب ہے حل الاطلاق بخاری شریف ہے اور بعض حضرات نے معتا کو کہا ہے لیکن جنہوں نے معتا کو قرار دیا ہے انہوں نے بخاری شریف کی تحریر سے قبل معتا کو اسح القتب قرار دیا تھا بخاری شریف کے بعد جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ بخاری ہی اسح القتب ہے دوسری بات بعض مغرب کے علماء مغرب جب کہا جائے مغرب تو اس سے مراد عموماً ان ملکوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے اندلس الجزائر وغیرہ مغاربہ کہا جاتا ہے یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں مغاربہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں ان کی تقلید کرنے والے ہیں یہاں کے لوگوں کی اکثریت تو بعض مغارب مغارب بنے علماء مغرب نے یہ کہا ہے ان کے متعلق منصوب ہے ان کی جانب جیسے ابو علی نیشا پوری کہ وہ فرماتے تھے کہ مسلم شریف اصح ہے وہ بخاری شریف کے اوپر مسلم شریف کو ترجیح دیا کرتے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ جمہور حضرات ایسا نہیں کہتے انہوں نے بخاری شریف ہی کو ترجیح دی ہے انہوں نے مسلم شریف کو بخاری سے کے بعد اس کا درجہ انہوں نے قائم رکھا ہے بخاری سے آگے نہیں بخاری سے پہلے نہیں البتہ بعض حضرات نے ان کی بات کی یہ توجہ فرمائی ہے کہ ایک پہلو سے مسلم شریف کو فوقیت حاصل ہے مجموعی طور پر تو بخاری شریف کو فوقیت حاصل ہے لیکن ایک پہلو سے مسلم شریف کو فوقیت حاصل ہے وہ کون سا پہلو ہے وہ ہے احادیث کو مرتب انداز سے یکجا تحریر کرنا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا یہ انداز ہے کہ وہ ایک ہی باپ کے اندر اس باپ سے متعلقہ تمام احادیث کو ان تک جو سندیں ہیں پہنچی ہیں ان اسناد اور ترک کے ساتھ اکٹھا ذکر فرما دیتے ہیں یکجا ذکر کر دیتے ہیں ایسا نہیں فرماتے کہ حدیث کا ایک حصہ ایک جگہ لکھ دیا پھر دوسرا حصہ دوسری جگہ لکھ دیا تیسرا حصہ تیسری جگہ لکھ دیا ان کے اس نظم اور ترتیب کو قائم رکھنے کے سبب مسلم شریف سے احادیث کو تلاش کرنا بہت آسان ہے ایک ہی باپ کے تحت اس باپ سے متعلقہ تمام روایات مل جاتی ہیں پھر ان روایات کے اندر اگر الفاظ مختلف سندوں سے مختلف منقول ہوں وہ بھی یکجا مل جاتے ہیں ان کی سندوں کا بھی ایک سرسری جائزہ سامنے آ جاتا ہے اور احادیث کی تفسیر بڑی واضح طور پر ہو جاتی ہے کیونکہ احادیث میں ذکر کردہ مختلف سندوں متن میں ذکر کردہ متعدد الفاظ سے اس حدیث کے معنی اور مطلب کی وضاحت ہو جاتی ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز اس سے ذرا مختلف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مثلا ایک حدیث کو لے کے آتے ہیں اس کا کچھ حصہ کتاب و تہارا میں لے کے آئیں گے جو تہارت کے مسائل سے متعلق ہوگا پھر اسی کا کچھ حصہ کتاب الصلاط میں لے کے آئیں گے جو حصہ سلاد سے متعلق ہوگا پھر اس کا ایک حصہ اگر زکوٰۃ کے متعلق ہے تو اس حصے کو زکوٰۃ میں لے کے آئیں گے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ہی حدیث کو متعدد مقامات پر ذکر فرماتے ہیں اور احادیث میں تنوع بھی ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایک حدیث ایک جگہ اختصار کے ساتھ ہے تو دوسری جگہ امام بخاری کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ نئی صنعت کے ساتھ لے کے آئیں اور پہلی حدیث میں اگر کوئی بات مثلا ایک صنعت کے ساتھ منقول نہیں ہے اس دوسری صنعت میں اس بات کا اضافہ ہے تو وہ اضافی بات کو دوسری جگہ ذکر تو تنوع ہوتا ہوتا ہے اب یہ معلوم نہیں اکثر اوقات کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کس کس باب کے تحت ذکر کیا ہے اگرچہ شارحین حدیث نے اس بات کی تحقیق بڑے احسن انداز سے فرمائی ہے کہ احادیث کے ان ذکر کردہ مواقع اور مقامات کی نشاندہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث فلاں باب میں فلاں باب میں فلاں باب میں فلاں باب میں ان ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ اور ان ان سندوں کے ساتھ مذکور ہے تاہم ایک عام قاری جو بخاری شریف کا پڑھنے والا ہے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی روایت کے متعدد طرق سے منقول الفاظ مختلف متعدد ابواب میں دیکھے امام بخاری ایسا کیوں فرماتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بخاری شریف کے بارے میں آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ فقہ البخاری فی تراجم ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف احادیث ہی نہیں جمع فرمائی بلکہ ان حدیثوں سے نکلنے والے مستمت ہونے والے مسائل کو بھی ذکر فرمایا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمی ہی امام بخاری نے جو احادیث کے عنوانات قائم کیے ہیں جو ابواب قائم کیے ہیں اس میں امام بخاری کی فقاہت کی جھلک نظر آتی ہے تو ایک حدیث سے اگر چار مختلف بابوں کے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں تو امام بخاری نے حدیث کے ان متعلقہ جملوں کو ہر باب کے تحت ذکر فرمایا اس وجہ سے وہ حدیث چار مختلف ابواب میں تقسیم ہو کر آئی اب ظاہر ہے کہ اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو ترتیب قائم رکھی کہ ایک باپ کے تحت تمام احادیث یکجا ہو جائیں تمام طرق اس کے یکجا ہو جائیں تو یہ ترتیب زیادہ اچھی ہے اسے ایک عام پڑھنے والے کو احادیث کا ذخیرہ یکجا مل جاتا ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو انداز انہوں نے بخاری شریف میں اختیار کیا ہے کہ ایک روایت کے مختلف جملوں کو مختلف مقامات پر روایت کرتے ہیں متعلقہ ابواب سے جو مسائل کا استعمال جن احادی سے ہوتا ہو تو اس میں ٹوٹنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہی خوبی کی بات نظر آتی ہے اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان متعدد ابواب میں جو ایک حدیث کو لے کے آئے ہیں تو وہ اس سے مستمت ہونے والے فقہی مسئلے فقی مسئلے کے بارے میں پڑھنے والے کے ذہن کو اس جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو بخاری شریف پڑھنے والے کو نہ صرف یہ کہ احادیث اس کے سامنے آتی ہیں بلکہ اس کے اندر فقاہت کا ملکہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ احادیث سے کس طرح امام بخاری اس مسئلے کا استمباد فرماتے ہیں اس وجہ سے متعدد ابواب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کے متعدد جملوں کو لے کے آتے ہیں بہرحال علی الاطلاق تو بخاری شریف ہی اصح القتب ہے لیکن بعض حضرات اہل مغرب کے مطابق جیسے ابو علی میشا پوری رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے غالباً مسلم شریف کو جو صحیح قرار دیا ہے تو وہ اس کے حسن ترتیب کے اعتبار سے ہے اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن باتوں کو مد نظر رکھا ہے بخاری شریف کو تحریر کرتے ہوئے جن شرائط کو مد نظر رکھا ہے خود تو امام بخاری نے وہ شرائط نہیں لکھی امام بخاری نے کہیں تحریر نہیں کیا کہ میں نے اس اس شرط کو مد نظر رکھا ہے لیکن بعد میں آنے والے حضرات محدثین نے امام بخاری کے انداز سے ان کے احادیث کو جانچنے اور پرکھنے کے طریقے سے ان کی ان شرائط کو نکالا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فلاں فلاں پہلو کو مد نظر رکھا ہے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدثین نے جو طبقات میں تقسیم کی ہے راوی ان میں سے پہلے طبقے سے احادیث زیادہ روایت کرتے ہیں دوسرے طبقے سے کبھی کبھار رہتے آتے ہیں ان طبقات کی تقسیم اس طرح سے ہے یہ اصول حدیث والوں نے ان طبقات کی تقسیم کی ہے آپ نے اصول کی کتابوں کے اندر یہ پڑھی ہوں گی حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کا بڑا معروف رسالہ ہے جالہ نافعہ اس کے اندر بھی اس کی تفصیل مذکور ہے تو اصول حدیث کی کتابوں میں پانچ طبقات لکھے گئے ہیں راویوں کے پہلا طبقہ قوی الضبط کثیر الملازمہ اس کا مطلب یہ ہے جس راوی کا حافظہ بڑا مضبوط تھا اور جو راوی اپنے استاذ کے ساتھ عرصہ دراز تک رہا ہے کثیر الملازمہ یہ پہلے طبقے اور درجے کے راوی شمار ہوتے ہیں قوی الضبط کثیر الملازمہ دوسرا طبقہ قوی ضبط قلیل الملازمہ یعنی جن راویوں کا ضبط اور یاد بڑی مضبوط ہے لیکن اپنے استاذ کے ساتھ ان کا زیادہ وقت نہیں گزرا کم وقت گزرا ہے قلیل الملازمہ اور تیسرے قلیل الضبط کثیر الملازمہ یعنی جن رابیوں کا ضبط تو اتنا مضبوط نہیں مگر استاذ کے ساتھ ان کا وقت کافی گزرا ہے حافظے میں بس اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے یہ نہیں کہ حافظے میں بالکل کمزور تھے حافظے میں زیادہ مضبوط نہیں تھے لیکن استاذ کے ساتھ ان کا وقت کافی زیادہ گزرا ہے اور چوتھے قلیل الضبط قلیل الملازمہ جن راویوں کا حافظہ زیادہ مضبوط نہیں اور استاذ کے ساتھ وقت بھی ان کا زیادہ نہیں گزرا اور پانچواں درجہ ہے ضعیف اور مجھول قسم کے راوی تو ان میں جو پہلے درجے کے راوی ہیں قوی کثیر الملازمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی طبقے کی روایات کو اکثر و بیشتر ذکر کرتے ہیں اور دوسرے طبقے کی روایات کو کبھی کبھار لے آتے ہیں تیسرے طبقے سے امام بخاری عام طور پر روایات نہیں لیتے چوتھی اور پانچویں سے تو بالکل نہیں نہ لیتے جبکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ پہلے اور دوسرے طبقے سے بھی روایات لیتے ہیں پہلے سے بھی لیتے ہیں دوسرے سے بھی اور تیسرے سے بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ روایات لے آتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرطیں زیادہ مضبوط زیادہ قوی اور ان صحت کا پیمانہ صحت کو پرکھنے کا پیمانہ زیادہ ہے راویوں میں سے ایسے راویوں کی روایات وہ لیتے ہی نہیں ہیں جو قلیل الضبط ہوں قلیل الملازمہ ہوں اور اسی طرح قلیل الضبط کثیر الملازمت سے بھی وہ احتیاط ہی کرتے ہیں ایک بڑی مشہور شرط امام بخاری اور دیگر حضرات محدثین کے درمیان میں جو مابیل فرق ہے وہ حدیث معنعن ہے حدیث معنعن اس کو کہتے ہیں جس حدیث کو راوی نے آن کے لفظ سے بیان کیا ہو ایک تو ہوتا ہے نا کہ راوی یہ کہے کہ میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے سمے تو یا حد حدثنی فلان فلان نے مجھے یہ حدیث بتلائی بیان کی حدیث معنان میں یہ نہیں ہوتا حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ راوی اوپر کے راوی سے حدیث کو روایت کرتا ہے عن کے لفظ کے ساتھ اس میں وہ سننے کی نہیں کرتا اس میں وہ حدیث کو محدث کے بیان کرنے کی تسری نہیں کرتا فقط عن کا لفظ بولتا ہے تو عن کے لفظ میں احتمال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے اس سے نہ سنی ہو جس کو عن کے لفظ سے یہ روایت کر رہا ہے اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے استاد سے سکھنی ہو لیکن لفظ کو بولتے ہوئے اس نے عن کا لفظ بول دیا تحدیث یا سما کا لفظ نہیں بولا تو یہ احتمالات آ جاتے ہیں اس بھارت ایسی احادیث کے متعلق امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرط یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ جس سے وہ روایت کر رہا ہے ان کی ملاقات اور ان کا سما آپس میں ثابت ہو دلائل سے ثابت ہو جائے کہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ حدیث سنی ہے راوی نے مروی عنہ سے اتنا اتنا کافی ہے کہ راوی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس نے حدیث سنی ہے چاہے یہ حدیث سنی ہے چاہے کوئی حدیث سنی ہے بس ثبوت مل جائے کہ اس نے اس سے حدیث سنی ہے اور ملاقات ثابت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تب اس حدیث کو صحیح قرار دے دیتے جب کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راوی اور مروی یانہ سے اگر سیما کا ثبوت نہ بھی ہو بس اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے تھے تو ان میں ملاقات ممکن ہے لہذا اس ملاقات کے امکان پر بھی ہم آن کے ساتھ روایت کردہ حدیث کو قبول کر لیں گے امام مسلم کے نزدیک حدیث صحیح ہو جائے گی یہی مسئلہ کتابوں کے اندر اس طرح سے منقول ہے کہ ثبوت لکھا اور امکان لکھا یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ راوی اور مروی عنہ کی ملاقات ثابت ہو اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ فقط امکان لکھا ہو تو کافی ہے یعنی ملاقات ہو سکتی ہو ممکن ہو بس یہ بھی کافی ہے امکان لکھا بہرحال یہ مسلک تو دونوں کے مختلف ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمہ میں اس پر بڑی تفصیل سے بحث بھی فرمائی ہے اور امام مسلم نے اپنے مسلک کو دلائل سے ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ رابی اور مروی انہوس کے درمیان اگر ملاقات ثابت نہ بھی ہو بس اتنا بھی کافی ہے کہ ان کا زمانہ ایک ہو امکان لقا بھی کافی ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس طریقے کو ترجیح دی ہے وہ زیادہ احتیاط والا ہے اللہ اکبر تو یہ چند ایک شرطیں تھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان شرائط کا لحاظ رکھا ہے اور چھ لاکھ احادیث میں سے سات ہزار دو سو پچہتر احادیث منتخب فرمائی ہیں سات ہزار دو سو پچہتر اور یہ جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں یہ امام بخاری نے نہیں ذکر فرمائی یہ بعض بعد کے محدثین نے امام بخاری کے طرز اور انداز پر غور و فکر کیا ہے اور اس انداز سے یہ شرائط نکالی اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص جو عمل ہے وہ بھی ایک منفرد عمل ہے وہ بھی ترجیح کا سبب بن سکتا ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی کوئی حدیث بخاری شریف میں تحریر کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تو اس سے قبل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے غسل فرمایا ہے اللہ اکبر تو روایات کتنی ہیں سات ہزار دو سو دو سو پچاس سات ہزار دو سو پچہتر تو کتنے غسل ہو گئے سبحان اللہ سات ہزار دو سو پچہتر مرتبہ اور جب بھی انہوں نے بخاری شریف میں کسی حدیث کو درج کیا ہے تو دو رکعت نماز نفل پڑی ہے استخارہ کیا ہے تو اس سے دگنا کر لیں یعنی چودہ ہزار پانچ سو کے قریب تقریباً ساڑھے پانچ سو کے قریب انہوں نے رکعت ادا فرمائی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتنا اہتمام فرمایا اور سولہ سال اس کام میں لگے رہے اللہ تعالی نے پھر ان کی کتاب کو قبولیت عطا فرمائی یہاں ایک بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصح القتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے اصح القتب بعد کتاب اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصح القتب بعد کتاب اللہ ہے وہ بخاری ہے ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں آنے والی کوئی ایک حدیث بخاری شریف میں آنے والی ایک حدیث سے زیادہ صحیح ہو جیسے ترمزی شریف میں کوئی حدیث آ گئی ہے ہو سکتا ہے اس ایک حدیث کی سند زیادہ صحیح ہو بہ نسبت اس کے جو بخاری شریف میں ہے مسلم شریف میں چند روایات ایسی آ گئی ہیں کہ ان کی سند زیادہ مضبوط ہے بہ نسبت اس کے جو بخاری شریف میں ہے یعنی جزوی طور پر کسی دوسری کتاب میں بھی صحیح حدیث ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کہ اس سے اصح ہو جو بخاری میں ہے بخاری شریف کو اصح قرار دینا علی الاطلاق ہے یعنی مجموعی طور پر بخاری کی جو روایات ہیں وہ سندن زیادہ صحیح ہیں بنسبت دوسری کتابوں میں درج روایات کے لیکن ہو سکتا ہے کہ انفرادن دوسری کتابوں میں کچھ ایسی روایات ہوں اور یقیناً ہیں ابن ماجہ تک میں ہیں ایسی روایات کہ ان کی صنعت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اصح ہے بنسبت بخاری کی صنعت دوسری بات اس ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بخاری شریف میں جو بھی روایت ہوگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ صحیح ہے جیسے امام مسلم اگر اپنی کتاب میں کسی حدیث کو نقل فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صحت منحصر ہے بخاری میں یا صحت منحصر ہے مسلم میں ان کے علاوہ باہر دوسری کتابوں کے اندر جو احادیث ہیں وہ غیر صحیح ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں نہ حضرات محدثین کا یہ دعویٰ ہے امام بخاری کا بھی یہ دعویٰ نہیں امام مسلم کا بھی یہ دعویٰ نہیں کہ صحیح حدیث صرف وہ ہے جو بخاری میں ہے اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح وہ ہے جو صرف مسلم میں ہے اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے نہ ان آئمہ کا دعویٰ ہے نہ حضرات اہل علم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں بخاری شریف کے اصح ہونے کا مطلب کہ امام بخاری کو جو صحیح حدیثیں جو حدیثیں ملی تھی ان میں سے صحیح کا انتخاب کر کے امام بخاری نے اس کتاب میں تعریف فرما دیا جیسے کہ امام بخاری نے فرمایا کہ چھ لاکھ حادیث میں سے میں نے ان حادیث کا انتخاب کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان احادیث کے علاوہ کسی اور محدث کو کسی اور سند سے صحیح روایات اور احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک وہ سند نہیں پہنچی تو اصح القتب کا آج کل کے جو بعض لوگ مطلب سمجھتے ہیں بعض اپنے آپ کو حدیث کی طرف منسوخ کرنے والے حضرات تو ان کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث صرف ہے ہی بخاری میں بخاری کے علاوہ وہ صحیح کسی کتاب میں صحیح روایت کو ماننے کے لیے قائل ہی نہیں ہوتے صحیح حدیث صرف مسلم میں ہے وہ انحصار کر دیتے ہیں تو یہ انحصار کرنا یہ غلط ہے ہو سکتا ہے بعض روایات بخاری شریف میں نہ ہوں ترمزی میں ہوں داود میں ہوں عیسائی میں ہوں ماجہ میں ہوں اور ان کی صنعت بھی صحیح ہے بلکہ سیاح سکتا کے مصنفین نے اپنے اپنے طور پر اس بات کا اہتمام کیا صحیح قرار دیا ہے حسن دیا ہے ضعیف نہیں کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کے خیال کے مطابق صحیح ہے اسی طرح ابو داود میں جتنی روایات امام ابو داود نے ذکر فرمائی ہیں ان کی تصریف نہیں فرمائی تو وہ ان کے نزدیک صحیح ہیں بہت ساری روایات ہیں ابو داود میں ہیں بخاری میں نہیں ہیں ترمزی میں ہیں بخاری میں نہیں ہیں تو بعض بے علم قسم کے لوگ جو آج کل اس افواہ سازی میں مصروف نظر آتے ہیں کہ صرف بخاری کی حدیث کو مانتے ہیں کسی اور کو وہ صحیح ہی نہیں مانتے تو وہ انتہائی غلط فہمی میں مبتلا ہے بخاری کے ایسا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری ہی میں منحصر ہے صحیح حدیث بخاری سے باہر نہیں ہو سکتی بخاری کے علاوہ بھی صحیح احادیث موجود ہیں اللہ اکبر یہ آپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے انداز اور سنی کے متعلق آپ نے سن لیا تو ان شاء اللہ تعالی اب کتاب میں امام بخاری کے جو تراجم ہیں اور کتاب کی جو کچھ خصوصیات ہیں اس کے متعلق پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ حسن الجزاک اللهم رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب